حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نے نے فرمایا ایک ایک عورت بردہ بردہ لے کر آئی پھر حضرت سہل شاگردوں سے پوچھا کیا کیا تم جانتے ہو ہوتی ہے انہوں کہا جی ہاں یہی سیاہ دھاری دار چادر جس کا کنارہ بھی ساتھ ہی بنا گیا ہو اور کہا اے اللہ کے رسول میں نے یہ چادر اپنے ہاتھ سے بنی ہے میں آپ کو پہننے کے لیے پیش کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لیا جبکہ آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی پھر آپ گھر سے ہو کر ہماری طرف تشریف لائے تو آپ نے اسے بطور ہزار یعنی تہبند باندھ رکھا تھا سنن نسائی حدیث نمبر پانچ ہزار تین سو تیئیس